السلام علیکم خواتین و حضرات مجاہد شاہی فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز ٹو کے اٹھائیسویں لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں گزشتہ دو لیکچرز کے اندر ہم نے لیزز کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی آج بھی لیسز ہی کے سلسلے میں گفتگو جاری رہے گی پچھلے لیکچر میں ہم نے فائنانس لیسز کی ریکارڈنگ کے بارے میں ذکر شروع کیا تھا آج پہلے تو اسی ریکارڈنگ آف فائنانس لیزز جو ہیں اس کو ریکیپ کریں گے اس کو دوبارہ سے سمجھیں گے اور پھر ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس اور اس کے بعد calculation of minimum lease payments اور اس سے متعلق جو مزید معاملات ہیں ان پہ غور کریں گے فائنانس لیس جیسا کہ پچھلے لیکچر میں کہا گیا تھا بیسکلی ایسٹ کو فائنانس کرنے کے لیے دی جاتی ہیں یا کی جاتی ہیں ایسٹ آپ کی ملکیت تصور کیا جاتا ہے باوجود اس کے کہ اس کا ٹائٹل جو ہے وہ اس وقت تک آپ کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہوتا جب تک کہ لیسنگ کمپنی کو یا لیس اور کو تمام انسٹالمنٹس جو ہیں یا تمام ادائیگی جو ہے اس ایسٹ کی نہ ہو جائے تو یہ جو ایسٹس فائنانس لیز کے تحت لیے جاتے ہیں ان ایسٹس کو ہم اپنی بیلنس شیٹ میں ڈسکلوز کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے یہ بات بھی آپ کو بتائی دی کہ جی جو یہ فائنانس لیسٹ ایسٹس ہوتے ہیں چونکہ ان کو ہم اپنی بیلنس شیٹ کے اندر ڈسکلوز کرتے ہیں یا شو کرتے ہیں ایز ایف یہ ہمارے اپنے ایسٹس ہیں تو لامحالہ ان سے یا ان پہ جو ڈپریسن کا چارج ہوتا ہے وہ بھی ہم بک کرتے ہیں تو چلے ذرا پچھلے لیکچر کے حوالے سے جتنی باتیں ہوئیں ان کو اب ریکیپ کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ ایسٹس جو ہیں یہ فیئر ویلو پہ ریکارڈ ہوتے ہیں یعنی وہ ایسٹس جو لیس فائنانس یا فائنانس لیس کے تحت آپ نے لیے ہیں کسی بھی لیسنگ کمپنی سے تو فیئر ویلو پہ یہ ایسٹس جو ہیں یہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور اسی حوالے سے ایک لائبلٹی بھی کریٹ کی جاتی ہے جو کہ اس کے اصل یا پرنسپل اماؤنٹ کے حوالے سے برابر ہوتی ہے اس میں اگر کوئی مارک اپ ہے یا کاسٹ آف سروسنگ ہے یا جو بھی چارج ہے پروفٹ کا ایلیمنٹ شامل ہے اس فائنینسنگ کے اندر تو وہ نہ لائبلٹی کے اندر شامل ہے اور نہ کہ ایسٹ کی کاسٹ میں شامل ہے ڈپریسیشن کی بات میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ ڈپریسن ہم اس پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کو چارج آف کرتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر اور جو فائنانس لیسڈ ایسٹس جو ہیں وہ کیرنگ ویلو پہ لہذا at the end of the year show ہوتے ہیں لیز پیمنٹس جہاں کا جہاں تک تعلق ہے ان کو ہم پرنسپل اور مارک اپ کے درمیان اپورشن کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرنسپل جو ہے وہ لائبلٹی کو ریڈیوس کرے گا اور مارک اپ کا جہاں تک تعلق ہے وہ مارک اپ جو ہے وہ ایکسپینس ہے آپ کا اور وہ ایکسپینس جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس کو چارج ہوگا تو اس وجہ سے اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے آئی ایس سیونٹین کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ lessee should recognise finance lease as an asset and a liability in the balance sheet at amounts equal at the inception of the lease to the fair value of the lease property or if lower or if lower at the present value of the minimum lease payments یعنی وہ لیز پیمنٹس جو آپ نے لیز پیریڈ پے کرنی ہے اور لیز پیریڈ جو ہے وہ عموماً تین سال اور پانچ سال کا ہوتا ہے تو تین سال میں جو لیسنگ کمپنی کو پیمنٹس وصول ہونی ہے ان کا پریزنٹ ویلیو نکالا جاتا ہے اور اگر وہ کم ہے تو پھر اس کے حساب سے آپ نے جو ہے وہ ریکارڈنگ کرنی ہے In calculating the present value of the minimum lease payments, the discount factor is the implicit interest rate in the lease, or the interest rate implicit in the lease. Lease payments should be apportioned between the finance charge and the reduction of the outstanding liability. The finance charge should be allocated to periods during the lease term so to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period اس ساری چیز کا مطلب یہ ہے پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جی اس کو آپ فائنانس چارج اور پرنسپل جو ہے اس کے درمیان ڈفرینسیٹ کریں گے اور جو بھی لیز پیمنٹ کر رہے ہیں اس میں ان دونوں چیزوں کا آنسر شامل ہوگا فائنانس چارج جو ہے اس کو اس طریقے سے ایلوکیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک لیس ٹرم کے اندر جتنی پیمنٹس کرنی ہے ان پہ ایک کانسٹنٹ چارج جو ہے وہ ہر پیمنٹ کے ساتھ پیمنٹ کے اندر اس کا شامل ہونا چاہیے تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں یاد رکھنے کی ہے کہ آئی ایس سیونٹین کی ریکوائرمنٹ ہے a finance lease gives rise to depreciation expenses اس کی میں بات پہلے ہی آپ سے کر چکا ہوں کہ جی ڈپریسن چارج ہوتا ہے اور اس کی جو پالیسی ہے ڈپریسن کی وہ پالیسی اس وہی ہونی چاہیے جو ہمارے اپنے خود خریدے ہوئے ایسٹس کے لیے ہم نے بنائی ہے if there is no reasonable certainty that the lessee will obtain ownership by the end of lease term, the asset should be fully depreciated over the shorter of lease term or its useful life. اگر تو ہمیں اس بات کی کوئی شورٹی نہیں ہے کہ ہم نے وہ ایسٹ جو ہے وہ at the end of the lease خرید لینا ہے یا اپنے پاس رکھنا ہے تو پھر پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ ڈپریسیشن جو ہے یا ایسٹ کی کاسٹ جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں فیئر ویلو پہ وہ کاسٹ جو ہے شوڈ بی فلی ڈپریسیٹڈ اس کو کلئی طور پہ رائٹ آف کرنا ہوگا کس چیز پہ یا تو اس کی یوزفل لائف اور یا لیس ٹرم پہ جو ان دونوں میں سے کم ہے تو اگر لیس ٹرم جو ہے وہ تین سال کی ہے لیکن اس کی جو یوزفل لائف ہے ایسٹ کی وہ پانچ سال کی ہے تو تین سال میں ہمیں اس کی قیمت کو رائٹ آف کرنا ہوگا یہ اصول ہے اور اس اصول پہ ہمیں پابند رہنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ڈسکلوئرس کے حوالے سے لسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام ریکوائرمنٹس جو آئی اے تھرٹی ٹو میں فائنینشیل انسٹرومنٹس کا جو آئی اے ہے اور اس میں جو ڈسکلوجر اور پریزنٹیشن کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان پہ عمل کرتے ہوئے جو فائنانس لیسز ہیں ان کے بارے میں جو ڈسکلوجرز ان کو کرنا ہے وہ کچھ ایسے ہیں نمبر ایک for each class of asset the net carrying amount at the balance sheet date یعنی جو اس جس ویلو پہ وہ ایسٹ ریکارڈ ہوا اس پہ جو ڈپریسیشن چارج کر لی اس سے کیرنگ ویلو جو آیا اس کیرنگ ویلو پہ یہ فائنانس لیسڈ ایسٹ جو ہے یہ شو ہوگا یہ ایسٹس بھی جو fixed asset schedule notes to the accounts میں بنایا جاتا ہے اس کے اندر یہ ایسٹس ایک علیحدہ کیٹیگری یا علیحدہ علیحدہ سے دکھائے جائیں گے اور ڈسکلوجر کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیرنگ ویلو کے اوپر اس کو جو ہے بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ ایسٹ کو دکھانا ہے اس کے بعد نمبر دو جو ہے وہ یہ ہے کہ reconciliation between the total of future minimum lease payments at the balance sheet date and their present value ایک ریکنسیلشن ہم کو بنانی ہوتی ہے یہ بھی نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں دکھائی جاتی ہے جو کہ فیوچر منیمم لیز پیمنٹس ہیں بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ جس ڈیٹ کو بیلنس شیٹ بنی ہے اس ڈیٹ پہ جو فیوچر منیمم لیز پیمنٹس ہیں اور ان کے پرزنٹ ویلو کے درمیان ریکنسیلشن ہوگی in addition an entity shall disclose the total future minimum lease payments and the present value for each of the following periods not later than one year later than one year and not later than five years اور تھرڈ کلاس تھرڈ جو پیریڈ ہو سکتا ہے وہ مور دین یا لیٹر دین فائیو ایئرس ہو سکتا ہے اب یہ بات ہو رہی ہے یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہوئے ہیں لیکن دوبارہ سے کر رہے ہیں کہ جی جو total future minimum lease payments ہیں بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ اور ان کا پریزنٹ ویلیو جو ہے ان کو ہم جس ترتیب سے دکھاتے ہیں نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں وہ یہ ہے کہ جی ایک سال کے اندر بیلنس شیٹ سے ایک سال کے اندر اندر کتنی پیمنٹ ڈیو ہو رہی ہے ایک سال سے لے کے پانچ سال تک کتنی ڈیو ہے اور پانچ سال سے زیادہ عرصے میں اگر لیز کا پیریڈ پانچ سال کے سے زیادہ ہے تو اس میں کتنی ڈیو ہے تو یہ ریکوائرمنٹ ہے ڈسکلوجر ریکوائرمنٹ ہے آئی اے ایس کی پاکستان میں عام طور پہ پانچ سال سے زیادہ کی لیزز جو ہیں وہ نہیں کی جاتی اس کے بعد کنٹینجنٹ رینٹس کی پچھلی مرتبہ ہم نے اس کا ذکر کیا تھا اور کنٹینجنٹ رینٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ جی it is to be recognised as an expense in the period in which it occurs fourth requirement جو ہے وہ یہ ہے کہ the total of future minimum sublease payments جہاں پہ ہمیں اجازت ہے کہ جی ہم ایک ایسٹ کو جو ہم نے خود فائنانس لیز پہ لیا ہوا ہے اس کو آگے ہم سب لیز پہ کسی کو دے سکتے ہیں تو اس سے جو ریسیویبل ہے جو تمام سب لیس رینٹل ہمیں ریسیویبل ہیں وہ تمام سب رینٹل جو ہیں ان وہ کتنے ہیں اور کیا ایکسپیکٹڈ ہیں جو ریسیو ہو گئے ان کو تو دکھانا ہی ہے لیکن جو ریسیویبل ہیں ان کا بھی نوٹ ٹو دی اکاؤنٹ میں ذکر کرنا ضروری ہے پرووائڈیڈ ایک نان کینسبل سب لیس جو ہے وہ آپ نے ایکسیکیوٹ کی ہوئی ہے بیلنس شیٹ ڈیٹ پہ یعنی ایک نان کینسبل کینسلیبل سب لیس جو ہے وہ آپ نے انٹر کی ہے کسی کے ساتھ اس شرط پہ کہ آپ کے پاس بھی اجازت ہے کہ آپ سب لیس کر سکیں a general description of the lessee's material leasing arrangements including but not limited to the following number one the basis on which contingent rent payable is determined number two the existence and terms of renewal or purchase options and escalation clauses number three restrictions imposed by lease arrangements such as those concerning dividends additional debts and future leasing اب یہ ساری گفتگو جو میں نے کی ہے اور یہ پانچویں جو آئی اے ایس کے حساب سے ڈسکلوجر کی ریکوائرمنٹ فائنانس لیسز کے حوالے سے ہے یہ کیا ہے یہ یہ ہے کہ آپ نے پھر نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں جو بھی آپ نے سگنیفیکنٹ یا امپورٹنٹ یا مٹیریل امپورٹنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی اس کا ویلو بہت زیادہ ہے لیکن سگنیفیکنٹ ہونے چاہیے وہ ان کی تمام تر تفصیل دینی ہے کہ یہ کیا ہے اور ان کا ارینجمنٹ کیا ہے کتنے سالوں کے ہیں کس امپلسٹ ریٹ کیا ہے یہ تمام چیزیں آپ نے دی اور پرٹیکولرلی یہ بات بھی کہنی ہے کہ نمبر ایک اگر ہم نے جو لیس پیمنٹس یا رینٹلس کی ادائیگی کرنی ہے وہ اس ایسٹ کے استعمال یا فیوچر کسی حوالے سے فیوچر کے کسی حوالے سے اس کی کیلکولیشن ہونی ہے تو اس کا ذکر کرنا پڑے گا نمبر دو یہ کہ جی جو آپشنز اگر کوئی ہمیں لیس اگریمنٹ کے اندر دیے گئے ہیں کہ جی ہم اس کو لیز کو رینیو کرا سکتے ہیں یا ہم اس میں یا اس کے رینٹل میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی کلوز موجود ہے رینٹل اگریمنٹ میں تو ان کو بھی لکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ انڈیکیٹ یہ کرتے ہیں کہ جناب یا تو آپ اس لیز کو اور کچھ مدت کے لیے کنٹینیو کر سکیں گے یا آپ ایسٹ کو خرید سکتے ہیں یا یہ ہے کہ جی آپ کے رینٹل کے اندر یا انکریز ہو سکتی ہے فیوچر کے اندر کسی بھی وجہ سے مثلا اگر جنرلی انٹرسٹ ریٹس بڑھ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایسکلیشن کلوز اس کانٹریکٹ میں آپ کے لیز کانٹریکٹ میں ہو کہ اگر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ریٹس جو ہیں وہ انٹرسٹ کے وہ بڑھاتا ہے تو اس کا ایفیکٹ اس لیز کے اوپر بھی آئے گا اور اس پہ جو مارک اپ کیلکولیٹ ہے بخورا ہے بیلنس اماؤنٹ پہ یا فائنانس چارج جو ہے وہ اس کے حوالے سے شاید بڑھ جائے تو اگر یہ کلوز ہے تو اس کو لکھنا پڑے گا اس کے علاوہ اگر کوئی جو ریسٹرکشنس ہیں یعنی پابندیاں ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ ڈویڈنڈ جو ہے کیا دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی لیسز ہیں بہت ساری لیسز ہیں آپ ڈویڈنڈز جو ہیں اپنے شیئر ہولڈرز میں تقسیم کر سکتے ہیں ان ان پیڈ لیس اماؤنٹس کے ہوتے ہوئے کیونکہ عام طور پہ یہ آپ کو شاید علم ہوگا کہ جی اب بینک کے ساتھ آپ کوئی لون کرتے ہیں تو کئی دفعہ اور لون کا اماؤنٹ بڑا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے یا مٹیریل ہوتا ہے تو بینک جو ہے وہ آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ اس وقت تک ڈویڈینڈ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کریں گے یا ڈسٹریبیوٹ نہیں ڈکلیئر بھی نہیں کریں گے اور ڈسٹریبیوٹ بھی نہیں کریں گے کہ جب تک ہمارے لونز جو ہیں وہ پے آف نہ ہو جائیں یا سبسٹینشلی پے آف نہ ہو جائیں یا یہ کلوز ہوتا ہے کہ آپ ہماری اجازت کے بغیر جو بھی ڈویڈنڈ ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں اس کی پرائر پرمیشن ہم سے لیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بینک یہ نہیں چاہتا کہ وہ کیش جو کہ اس کی ڈیٹ کو سروس کر سکے اس کی لائبلٹی کو کم کر سکے وہ کیش جو ہے وہ اس پرپز کے لیے استعمال ہو کہ شیئر ہولڈرز کو ہم پروفٹ کا حصہ دے رہے ہیں بذریعہ ڈویڈینڈ کے تو اس لیے ریسٹرکشنز جو ہیں وہ کئی دفعہ ڈال دی جاتی ہیں اسی طریقے سے ریسٹرکشن جو ہے یا پابندی جو ہے وہ اس بابت بھی ڈالی جا سکتی ہے کہ آپ مزید لیسنگ نہیں کریں گے یا مزید قرضہ نہیں لیں گے جب تک یہ لیس کا اماؤنٹ جو ہے یہ سبسٹینشلی ریڈیوس نہیں ہو جاتا یا کلئی طور پہ پے نہیں ہو جاتا اور اسی حوالے سے کہ آئندہ یا نئی لیسز کیا آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کی اجازت بھی لیس اگریمنٹ کے حوالے سے ہی دی جاتی ہے اگر یہ ریسٹرکشنز ہیں یا ان کے اس ان, ان, ان تمام مسائل کے حوالے سے کوئی لیس اگریمنٹ میں گفتگو ہے یا باتیں درج ہیں تو وہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں آپ کو بتانی پڑیں گی شیئر ہولڈرز اور اسٹیک ہولڈرز کی اطلاع کے لیے <coughs> اس کے علاوہ وہ تمام ریکوائرمنٹس یہ جو ابھی تک جتنی گفتگو کی ہم نے اس کے علاوہ اور بہت سے ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ مثلا I A S sixteen property plant and equipment کے حوالے سے ہیں I A S thirty six ہے امپیئرمنٹ آف ایسٹس اس کے حوالے سے ہیں اس کے بعد آئی اے ایس فورٹی ہے انویسٹمنٹ پراپرٹی اس میں بھی ڈسکلوجر کی ریکوائرمنٹس ہیں I A S forty one جو کہ پاکستان میں ابھی تک اڈاپٹ نہیں ہوا ایگریکلچر پہ جو ہے ان میں بھی ڈسکلوئر کی ریکوائرمنٹس ہیں اور اگر آپ نے ایسٹس جو ہیں وہ چاہے وہ انویسٹمنٹ پراپرٹی ہو چاہے وہ ایگریکلچر کے حوالے سے یعنی ٹریکٹرز ہیں یا ہارویسٹرز ہیں یا اور کوئی مشین وغیرہ جو ہیں وہ آپ نے ایگریکلچرل پرپسز کے لیے لیے ہوئے ہیں اور وہ لیز پہ لیے ہوئے ہیں تو پھر تمام ڈسکلوجر ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ان اسٹینڈرڈس کی بھی اور آئی اے ایس سیونٹین کی بھی جو ہے وہ لاگو ہوتی ہیں فائنانس لیسٹ ایسٹس کے حوالے سے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی اور یہ کر چکے ہیں پچھلے لیکچر میں مثلا ہم نے یہ بات کہی تھی کہ classification of a lease contract اور یہ ہم ہمیں یاد ہے کہ پانچ کنڈیشنز تھیں جو علیحدہ یا مل کر ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہیں کہ یہ لیس جو ہم نے کی ہے یہ واقعی ایک فائنانس لیس ہے یا نہیں وہ پانچ کنڈیشنز کیا ہیں نمبر ایک transfer of ownership at the end of a lease term یعنی وہ جو ایسٹ ہے اس کی اونرشپ ہمیں لیس کے ختم ہونے پر ٹرانسفر ہوگی number two option to purchase the asset at a price sufficiently lower than the fair value of the asset ہمیں لیس اگریمنٹ کے تحت ایک آپشن دیا گیا ہے کہ ہم اس ایسٹ کو خرید لیں ایک ایسی قیمت پہ جو اس کے فیئر ویلو سے بہت کم تیسری چیز lease term is for the major part of the economic life of the asset یعنی جو بھی آپ لیز کر رہے ہیں وہ لیز کا پیریڈ جو ہے وہ جو اکنامک لائف ہے ایک ایسٹ کی اس کو کافی حد تک جو ہے وہ کور کرنا چاہیے پانچ سال ہے اور تین سال کی آپ لیز کرتے ہیں تو صحیح ہے یہ ایک میجر پارٹ جو ہے وہ کور ہو گیا لیکن اگر ایک ایسٹ کی لائف جو ہے اکنامک لائف جو ہے وہ اگر پانچ سال ہے اور آپ ایک سال کی لیز کر رہے ہیں تو پھر پرابلم آ جاتی ہے P V present value of minimum lease payment should substantially equal the fair value of leased asset یعنی جو منیمم لیز پیمنٹس ہیں ان کا پرزینٹ ویلو برابر ہونا چاہیے تقریباً fair value of leased asset کے اور پانچویں چیز کہ اسپیشلائزڈ نیچر آف ایسٹس کہ جن کو میں ہی استعمال کر سکتا ہوں وداؤٹ اینی میجر ماڈیفکیشن اب یہ تمام جو یہ پانچوں کنڈیشنز جو ہیں جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی یہ پانچوں کنڈیشنز میں سے ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ جس میں کوئی کیلکولیشن انوالو ہوتی ہے اور وہ کنڈیشن جو ہے present value of minimum lease payment کے حوالے سے کہ جی یہ ایکول ہو رہی ہے fair value of the assets کے سے یا نہیں صرف وہ کیلکولیشن ایک ہمیں کرنا پڑتی ہے باقی تمام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں ایک فیکٹس ہیں کہ جی آپ کو ملکیت ٹرانسفر ہوگی یا نہیں ہوگی یا وہ ایسٹس کی نیچر جو ہے وہ بڑی اسپیشلائز قسم کی ہے یا لیس ٹرم جو ہے وہ ایک جو ایسٹ کی اکنامک لائف ہے اس کا بیشتر حصہ کور کرتی ہے یا نہیں تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اسینشلی فیکٹس ہیں جن کو کنسیڈر کرنا کیلکولیشن کے حوالے سے صرف وہی ایک کہ P V of minimum lease payments یا ایم ایل پیز تو اب میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے یہ present value of minimum lease payment کی کافی ساری گفتگو بھی کی اور ریفرنس بھی اس کا بار بار دیا تو ذرا یہ بھی دیکھیں کہ یہ کیلکولیشن ہوتی کیسے ہے اب ہمیں یہ پتا ہے کہ جی جو منیمم لیز پیمنٹ ہے اس کے اندر کیا کچھ شامل ہوتا ہے اس میں انیشل پیمنٹ یا ڈاؤن پیمنٹ جو ہے ہم کرتے ہیں لیسنگ کمپنی کو وہ شامل ہوتی ہے اس میں تمام لیس رینٹل شامل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ایسا اماؤنٹ جو ہم نے سیکورٹی ڈپوزٹ کے طور پہ جو ہے وہ لیسنگ کمپنی کے پاس رکھوایا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ منیمم لیز پیمنٹ میں کیا چیزیں نہیں شامل ہوتی اس میں نمبر ایک کنٹینجنٹ رینٹ جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا نمبر دو لیز پروسیسنگ چارجز جو ہیں وہ شامل نہیں ہوتے اگر کوئی ٹیکسز اس ایسٹ سے ریلیٹڈ ہے مثال کے طور پہ اگر گاڑی آپ نے لیز کروائی ہے تو اس کی جو موٹر رجسٹریشن یا ویکل رجسٹریشن کی جو فیس ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتی اور جو کہ آل دو از پیڈ بائی دی لیسور لیکن لیسی جو ہے یعنی جو وہ ایسٹ لے رہا ہے وہ اس کو واپس وہ اس کی ادائیگی یا ری کر دیتا ہے اسی طریقے سے اگر انشورنس ہوتی ہے تو انشورنس بھی جو ہے وہ اس میں شامل منیمم لیز پیمنٹ میں عام طور پہ نہیں کی جاتی کیونکہ وہ ادائیگی تو لیس اور کر دیتا ہے لیکن اس کو فوری طور پہ ریکور بھی لیسی سے کر لیتا ہے اب present value of minimum lease payments جو ہے is calculated using the interest rate implicit in the lease this present value is then compared with the current fair value of the asset تو یہ بات جو ابھی کہی گئی یہ بات یہ بھی چیز ہم پہلے بھی ڈسکس کر سکے ہیں سو لہذا اس کے بارے میں مزید اور وہی گفتگو پھر سے کرنے کا کوئی جواز نہیں سمپلی جو ہمیں چیز یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ P V should substantially equal the fair value of the asset اب لفظ سبسٹینشلی استعمال ہو رہا ہے سبسٹینشلی کا مطلب یہ نہیں کہ ہنڈریڈ پرسینٹ سبسٹینشلی کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً اسی نبے پچانوے فیصد یعنی تقریباً فیئر ویلو کے برابر ہونا چاہیے نبے فیصد سے زیادہ کم از کم اگر فیئر ویلو سے مناسبت رکھتا ہے تو صحیح ہے بڑی اچھی بات ہے اور آ, وہ پرزنٹ ویلو جو ہے وہ ایکسپٹبل آئیے اب ایک ایگزامپل کرتے ہیں ایک ایسٹ ہے جس کی قیمت یا کاسٹ جو ہے وہ ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پچاس روپے ہے rupees one hundred and twelve thousand five hundred and a leasing company is willing to lease it on twelve monthly lease rental of rupees ten thousand per month ایک لیسنگ کمپنی اس بات پہ تیار ہے کہ وہ آپ کو اس ایسٹ کو بارہ مہینے کے لیے لیس پہ دے دے اور لیس رینٹل اس کمپنی کے حوالے سے جو مناسب سمجھا گیا وہ ہے دس ہزار روپے مہینے interest rate implicit in the lease is one percent per month اور ٹویلو پرسینٹ پر اینم جو انٹرسٹ ریٹ اس کے اندر جو شامل ہے اس لیس رینٹل کے اندر وہ ایک فیصد مہینے کے حساب سے یا بارہ فیصد سالانہ جو ہے وہ ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو present value of monthly lease payments جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے اب یہ کیلکولیشن کیسے ہوگی اب یہ دیکھتے ہیں فیئر ویلو جو اس ایسٹ کا ہے وہ ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پچاس روپے ہے انسٹالمنٹس جو ہم نے دینی ہے وہ بارہ انسٹالمنٹس دینی ہے دس ہزار روپے فی مہینے کے حساب سے جو امپلسٹ ریٹ آف انٹرسٹ ہے یا rate of return per month ہے وہ ایک فیصد ہے یا بارہ فیصد اب کیلکولیشن کیسے ہوگی منیمم لیز پیمنٹ ہر مہینے ہم نے دس ہزار روپے کی کرنی ہے تو ہر مہینے دس دس ہزار روپیہ بارہ مہینے کے لیے جب جائے گا تو وہ ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ ہو جاتا ہے یہ جو دس دس ہزار روپے ہیں یہ بارہ مہینے میں وصول ہونے ہیں آج کے دن جب ہم لیز کر رہے ہیں آج کے دن اس کا پریزنٹ ویلو کیا ہے اب اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو انسٹالمنٹ کا اماؤنٹ ہے اس کو ہم ضرب دیتے ہیں آئی آر آر سے یعنی ون پوائنٹ زیرو ون کا وہ امپلسٹ ریٹ جو ہے وہ اس کے حوالے سے 1.01 کا بنتا ہے to the power of minus one two three four جیسے جیسے انسٹالمنٹ کا پیریڈ جون سے مہینے کی انسٹالمنٹ یعنی اس کو ہم ریڈیوس کر رہے ہیں ٹو آج کا ویلو کہ ہمیں یہ آج کا ویلو یہ دس ہزار روپیہ جو پہلے مہینے کا رینٹل پیمنٹ ہے یہ اگر آج لیز سائن کرتے وقت ہم کو ملتا ہے تو اس کا آج کے حساب سے کیا ویلو ہوگا تو یہ اس طریقے سے یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے اس کے حساب سے یہ چیز جو ہے ساری کیلکولیٹ ہوگی اور جو پرزینٹ ویلو ہے جب اس کو آپ ٹوٹل کرتے ہیں تو وہ بنتا ہے ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پچاس جو کہ ہم نے تعین کیا کہ فیئر ویلو ہے اس ایسٹ کا تو present value of minimum lease payment fair value کے حساب سے برابر آ گئی فیکٹر جو آپ نے بنایا کہ one percent one point zero one اور اس پیمنٹ کو آپ جو ہے اس فیکٹر کو آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں لیز پیمنٹ سے بحوالہ مہینوں کے کہ جی کتنے مہینے کی یہ پیمنٹ تھی یا کون سے مہینے کی یہ پیمنٹ تھی تو اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے پرزینٹ ویلو پہ لے کے آ رہے مثلا دوسرے یا چھٹے دوسرے مہینے کے اندر جو ریز ٹو دا پاور ہے وہ مائنس ٹو ہو گئی چھٹے مہینے کے اندر مائنس سکس ہو گئی یعنی اس مہینے سے ہم واپس آج کے دن آنا جاتے ہیں چھ مہینے تو بعد میں آئیں گے چھ مہینے کے بعد جب ہمیں دس ہزار روپیہ وصول ہوگا اس کی آج ویلیو کیا ہے یہ ہم نکالنا چاہ رہے ہیں تو یوں پرزینٹ ویلو کا ٹوٹل جو ہے وہ فیئر ویلو کے برابر ہوا ہم نے کہا تھا کہ جی سبسٹینشلی ہونا چاہیے تو یہاں پہ تو ہنڈریڈ پرسینٹ جو ہے وہ برابر ہے اس کے لہذا ون پرسینٹ کا جو امپلسٹ ریٹ آف ریٹرن ہے وہ ایک قابل قبول ریٹ ہوا اس ایگزامپل کے اندر ہم نے لیس کا پیریڈ جو ہے وہ بارہ مہینے کو بیسکلی اس پہ لمٹ کیا تاکہ یہ جو کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کو سمجھنے میں آسانی ہو ہم آئندہ کے لیکچرز میں یا لیکچر میں جو ہے وہ اگزامپل دیکھیں گے جو کہ ایسی لیز اگریمنٹ کا کہ جو تین یا پانچ سال کی لیز اگریمنٹ ہوگی لانگر پیریڈ کی ہوگی یہ صرف سمجھانے کے لیے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ لیس اگریمنٹس جو ہیں پاکستان میں یہ عام طور پہ تین یا پانچ سال کے کیے جاتے ہیں اب آپ نے پرزینٹ ویلو تو ایسرٹین کر لیا کہ جی وہ فیئر ویلو کے برابر ہے یہ تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کیا اب دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو لیس پیمنٹس کر رہے ہیں اس میں پرنسپل کا اماؤنٹ علیحدہ کرنا ہے اور جو فائنانس چارجز کا اماؤنٹ ہے وہ علیحدہ کرنا ہے تو اب یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب جو سلائیڈ آپ کے سامنے آئے گی وہ کچھ اس طریقے سے سیٹ اپ کی جا رہی ہے کہ پھر وہی کہ فیئر ویلیو یا کاسٹ جو ہے وہ ہم نے وہی رکھی ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پچاس کی انسٹالمنٹ بارہ ہی ہیں دس ہزار روپے فی مہینے کی انسٹالمنٹ ہے اور I R R per month جو ہے وہ ون پرسینٹ ہے اب اس ٹیبل کو جو ہے یا اس کیلکولیشن کو کرنے کے لیے ٹیبل جو سیٹ اپ کیا جاتا ہے وہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس حساب سے کیا جاتا ہے لیس رینٹل ہے ہمارا پہلے کالم کے اندر دس ہزار روپے کا اب فائنانس چارج کیلکولیٹ کیسے ہوگا شروع ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم نے ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پچاس روپے کا ایسٹ جو ہے وہ ہم نے لیس پہ لیا ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پچاس کا ایک فیصد جو کہ فائنانس چارج کا ریٹ ہے ایک مہینے کا وہ کیا بنتا ہے وہ بنے گا ایک ہزار ایک سو پچیس اشاریہ پچاس اس کو راؤنڈ اپ کر دیں تو ہم نے فگر دی ہے سلائڈ کے اوپر گیارہ سو چھبیس روپے اب دس ہزار کے اندر یہ گیارہ سو چھبیس روپے شامل ہیں فائنانس چارج کے جو کہ اس انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے یا امپلسٹ ریٹ آف ریٹرن کے حوالے سے کیلکولیٹ کیے گئے ہیں جو کہ ایک فیصد ہے اوپننگ بیلنس جو تھا جو ہمیں فائنانسنگ دی گئی یہاں پہ ہم نے یہ اسیوم کیا ہے یا یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جی سیکورٹی ڈپازٹ کوئی نہیں ہے آئندہ جو اگزامپل ہم کریں گے اس کے اندر ہم سیکیورٹی ڈپوزٹ کا آنسر بھی شامل کریں گے لیکن یہ آج چونکہ پہلا اگزامپل ہے اور اس چیز کو سمجھنے کے لئے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے لہذا اس چیز کو ہم نے ابھی اس میں شامل نہیں کیا تو بات ہو رہی تھی کہ جی ایک ہزار ایک سو چھبیس روپے جو ہے وہ فائنانس چارج ہے جو کہ دس ہزار روپے کے اندر شامل ہے یہ اضافی نہیں ہے دس ہزار میں ہی شامل ہے تو دس ہزار کے اندر اگر ایک ہزار ایک سو چھبیس روپے جو ہے وہ فائنانس چارج ہے تو بیلنس اماؤنٹ جو اس میں سے ہوگا دس ہزار مائنس ایک ہزار ایک سو چھبیس روپے وہ پرنسپل کا اماؤنٹ ہوگا جو ہم لوٹا رہے ہیں یعنی آٹھ ہزار آٹھ سو چوہتر روپے تو یوں ہم نے اس لیس پیمنٹ کو بائفرکیٹ کر دیا فائنینس چارج میں اور پرنسپل کے اندر آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ جو ہے وہ اب کتنے ویلو سے ریڈیوس ہوا دس ہزار سے ہوا نہیں وہ ہو رہا ہے ریڈیوس آٹھ ہزار آٹھ سو چوہتر روپے سے جو کہ پرنسپل اماؤنٹ کی ادائیگی ہے ہم نے جو لائبلٹی اپنی کتاب میں بک کی ہے اور جو ایسٹ بک کیا ہے ایسٹ بک کیا ہے فیئر ویلو کے اوپر فیئر ویلو کیا ہے ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پچاس روپے اور لائبلٹی بھی جو ہے وہ ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پچاس روپے کی ہے تو کمی جو ہے ایک لیس رینٹل پے کرنے کے بعد ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پچاس میں آٹھ ہزار آٹھ سو چوہتر روپے کی کمی ہوئی تو فگر آ گئی ہمارے پاس ایک لاکھ تین ہزار چھ سو اور چھہتر روپے جو گیارہ سو چھبیس روپے ہیں وہ فائنانس چارج ہے اور وہ فائنانس چارج جو ہے وہ ایونچلی چارج آف ہوگا پروفٹ اینڈ لاس یا انکم اسٹیٹمنٹ کے اندر ایز این ایکسپینس اب دوسرے مہینے پہ آتے ہیں دوسرے مہینے میں پھر لیز پیمنٹ جو ہے وہ دس ہزار روپے کا ہی ادا کیا جا رہا ہے اس مہینے اب فائنانس چارج اس دس ہزار روپے میں کیا شامل ہے وہ اب ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پچاس روپے کے حوالے سے نہیں بلکہ ایک لاکھ تین ہزار چھ سو چھتر جو بیلنس رہ گیا تھا کیونکہ آٹھ ہزار آٹھ سو چوہتر روپے کی ادائیگی ہم کر چکے ہیں ایک لاکھ تین ہزار چھ سو چھتر روپے پہ ایک فیصد کے حساب سے وہ فگر جو ہے وہ ایک ہزار چھتیس روپے اشاریہ چھہتر روپے جو ہے وہ آتی ہے راؤنڈ اپ کر کے وہ ایک ہزار سینتیس روپے بن جاتی ہے تو اس دوسرے مہینے کے اندر جو فائنانس چارج شامل ہے دس ہزار روپے میں وہ ہے ایک ہزار سینتیس روپے اور پرنسپل جو ہم واپس اب کر رہے ہیں اس کی فگر پہلے مہینے کی نسبت سے بڑھ گئی آٹھ ہزار نو سو تریسٹھ روپئے ہو گئی تو اس طریقے سے ہر مہینے کے لیے آپ فائنانس چارج کیلکولیٹ کریں گے اور پرنسپل کا اماؤنٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے اور آپ کو سلائیڈ پہ جو ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جی فائنانس چارجز کا ٹوٹل جو ہے وہ سات ہزار چار سو پچاس روپے بنتا ہے بارہ مہینے کا اور پرنسپل کا ٹوٹل جو ہے وہ ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پچاس روپے بنتا ہے ان دونوں کو آپ ایڈ کرتے ہیں تو ٹوٹل رینٹلس جو آپ نے ادا کرنے تھے بارہ مہینے کے لیے دس ہزار روپے کے حساب سے ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ جو آپ ادا کر رہے ہیں جس کے اندر فائنانس چارج بھی شامل ہے اور جس کے اندر پرنسپل بھی شامل ہے یوں آپ نے اپنی لائبلٹی اور وہ لیس جو ہے وہ پیریڈ پورا کیا جو لائبلٹی تھی وہ آپ نے لوٹا دی اور اس کے علاوہ جو آپ نے فائنانس چارج ادا کرنا تھا وہ آپ نے ادا کر دیا تو یہ کیلکولیشن جو ہے اس کیلکولیشن کو کرنے کے لیے بیسک چیزیں کیا ہوئی ہمارے پاس fair value implicit rate of return اور رینٹل پر منتھ جو ہے وہ ہم نے کیا ادا کرنا ہے پرزنٹ ویلو نکالنے کے لیے بھی ہمیں آئی آر آر چاہیے منیمم لیز پیمنٹ کے اندر بائیفرکیشن کرنے کے لیے between finance charges and the principal amounts ہمیں وہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو کرنے کے لیے پھر ہمیں آئی آر آر کی ضرورت ہے تو یہ جو ہے اگزامپل جو ہے یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے ایک بڑا سمپل سا اگزامپل تھا جو ہم نے آپ کو دکھایا یا آپ کے ساتھ کیا اب ذرا اکاؤنٹنگ کی بات کر لیں گو یہ بھی ہم پہلے کر چکے ہیں لیکن اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر لیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ asset has to be recorded at its fair value that is rupees hundred and twelve thousand five hundred and fifty asset کی ریکارڈنگ یعنی ایسٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پچاس سے اور لائبلٹی کا اکاؤنٹ لیسنگ کمپنی کا جو ہے وہ کریڈٹ ہوگا ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پچاس روپے سے وہ لائبلٹی ہے وہ ہم نے واپس کرنی ہے over the period of the lease اس ایسٹ کے اوپر ڈپریسن جو چارج ہوگا وہ جو بھی کمپنی کی پالیسی ہے ڈپریسن کے حوالے سے اس کا اطلاق اس ایسٹ پہ بھی ہوگا سو لائبلٹی آپ نے ریکارڈ کر لی اور ایسٹ آپ نے اسی فیئر ویلو کے حساب سے ریکارڈ کر لیا every lease payment is split between the finance charge and principal amount ہر لیز پیمنٹ کے اندر دو چیزیں شامل ہیں ایک فائنینس چارج اور دوسرا پرنسپل یہ دونوں کو علیحدہ کرنا نہایت ضروری ہے کیوں ضروری ہے اس وجہ سے ضروری ہے کہ فائنانس چارج جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں جائے گا پرنسپل جو ہے وہ لائبلٹی کو ریڈیوس کرے گا اب اگر ہم ایک دفعہ پھر اس کیلکولیشن کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہر مہینے شروع میں فائنانس چارج ظاہر ہے کہ جس وقت لائبلٹی زیادہ ہے تو فائنانس چارج یا ان, جو ہے وہ زیادہ ہی ہوگا پرنسپل کا اماؤنٹ کیونکہ ہم نے لیز پیمنٹ کا اماؤنٹ جو ہے وہ فکس کر دیا یا منتھلی لیز رینٹل کا اماؤنٹ فکس کر دیا کہ دس ہزار ہے لہذا شروع میں اگر فائنانس چارج کا آنسر زیادہ ہے تو پرنسپل کا پارٹ جو ہے یا پرنسپل کا اماؤنٹ جو ہے اس کی ری پیمنٹ کم ہوگی لیکن جیسے جیسے آپ آگے چلتے جائیں گے لیز پیریڈ کے اندر اور آپ کا پرنسپل اماؤنٹ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا تو ظاہر ہے کہ جی انٹرسٹ ریٹ یا فائنانس چارج جو ہے وہ بھی کم ہوتا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ دس ہزار روپے پر منتھ تو اس نے کر لیا اب اس نے کیا کیا اس نے کچھ نہیں کیا کیونکہ جو ٹوٹل فائنانس چارج آپ دے رہے ہیں اور جو پرنسپل دے رہے ہیں وہ اگر دونوں کو ایڈ کرتے ہیں تو ایک لاکھ بیس ہزار ہے کانسٹنٹ ایک اس نے آپ کو رینٹل بنا کر کے دے دیا کہ جی دس ہزار روپے ہے اور آپ اس کانسٹنٹ رینٹل کو یہ نہیں کہ رینٹل جو ہے وہ ہر مہینے فلکچویٹ کر رہا ہے کبھی انکریز کر رہا ہے کبھی ڈیکریز کر رہا ہے ایک فگر ہے انہیں کہا جی دس ہزار روپے کی قسط ہر مہینے میں ہوگی اس دس ہزار میں اصل یا پرنسپل کتنا شامل ہے فائنینس چارج کتنا شامل ہے اس کو ہم اپنی تسلی کے لیے کیلکولیٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے کیلکولیشن جو ہے آپ کو کر کے دکھائی یہاں پر اب ہم یہ ساری چیزیں کہنے کے بعد اکاؤنٹنگ کے حوالے سے ہم نے بات کر دی سب کچھ کر دیا ایم ایل پی کی کیلکولیشن شو کر دی ہم نے اس کو پائیفرکیٹ کرنے کی بات کر دی present value of M L P کی بات کر دی اب اگلے لیکچر کے اندر ہم جس چیز کا ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ کے اندر ہمارے ڈسکلوجرز کیسے ہوں گے اور اس سے وہ ہم بہت ساری بات تو آپ کے ساتھ کر ہی چکے ہیں لیکن اس کو پھر مزید دیکھیں گے کہ اور کوئی ریکوائرمنٹس اگر رہ گئی ہیں تو وہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور مور امپورٹنٹلی ہم ایک ایگزامپل اور کریں گے کہ جس میں ڈاؤن پیمنٹ یا سیکورٹی کا انصر بھی شامل ہوگا اور اگر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لیسنگ کمپنی جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایڈوانس پیمنٹ پہلے رینٹل کی بھی کی جائے اب جہاں آپ سیکورٹی ڈپوزٹ دے رہے ہیں اور جہاں پہ آپ ایک رینٹل کا ایڈوانس میں پیمنٹ کر رہے ہیں اس کی امپلیکیشنز ایم ایل پی کے اوپر کیا ہوتی ہیں اس کی امپلیکیشنز فائنینس چارجز پہ کیا ہوتی ہیں فیئر ویلیو کے حوالے سے کیا بات ہوتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ کریں گے آج کا لیکچر یہیں ختم کرتے ہیں خدا حافظ